ذکر کیا تھا کہ ایک مثال مائی ہے یعنی ماں اس میں پانی کا ذکر ہے اور پانی کی ایک کیفیت سے ان کی حالت کو تشبیح دی گئی ہے اور دوسری مثال جو ہے وہ ناری ہے ناری پہلے مذکور ہے اس کے بعد پھر مائی ہے آگ اور پانی آگ میں روشنی ہے اور پانی کے اندر زندگی ہے حیات ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موسا علیہ السلام نے بھی ایک آگ دیکھی تھی اور وہ آگ مبارک تھی جس میں نور تھا روشنی تھی تو یہ آگ یعنی نار وہ اس میں نور بھی ہے کیونکہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا اس سے قبل صورت النور کے اندر کہ نور اندھیرے کے بالمقابل اندھیرے کی ضد میں پائے جانے والی جنس ہے تو اندھیروں کے بالمقابل جس سے اندھیرا پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ تاریکی ہے ظلمت ہے اس کے بالمقابل جو چیز اس کی ضد کے طور پر آتی ہے جو اس کی پہچان کروا دیتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے اگر اس کی کثرت ہو جائے تو اس کو نور کہا جاتا ہے جیسے کہ چاند جو ہے وہ نور ہے کیونکہ رات کی نشانی ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دو نشانیاں جو ہے وہ بنائی ہیں ایک دن کی نشانی ہے آیت النہار اور ایک رات کی نشانی ہے آیت اللیل آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرہ تو یہ آیتان ہیں الشمس والقمر تو اور فرمایا کہ جعلنا الشمس ضیاء والقمر نورا کہ اللہ نے شمس کو ضیاء کہا اور قمر کو نور کہا شمس میں ضیاء ہے اور قمر میں نور ہے قمر رات کی نشانی ہے قمر کے وجود سے رات کا وجود ختم ہو جاتا ہے نہیں بلکہ رات کی پہچان ہوتی ہے اور رات کس کا استعارہ ہے یا کس چیز کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے رات تاریکی اور ظلمت کی طرف تو تاریکی اور ظلمت کی پہچان کروانے کے لیے جو رات کا خاصہ ہے نور کی ایک علامت اس میں رکھی گئی ہے اور وہ کیا ہے وہ چاند ہے تو اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ نور کیا ہے تو اگر آپ آئے تو نور کو اگر دوبارہ سن لیں اس کی تفصیل تو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا بہرحال دوبارہ اس کا بیان کچھ حد تک آ جائے گا انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پانی اور آگ ان کی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمائی ہیں جیسا کہ سورت النور میں بھی ذکر ہوا تھا اور روشنی کے ساتھ جو ہے وہ جو چیز وابستہ ہے وہ اہل ایمان کا نور قلب ہے قرآن کریم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے اس کی ہدایت ہے تقوا ہے اندھیرا یہ جہالت کفر ضلال اور اس قسم کی جو سیئات ہیں ان کی علامت ہے اور یہ بہت سے ہو سکتے ہیں اندھیرے لیکن نور اور روشنی وہ ایک ہی ہوگی جو حق ہے اور اس کے مقابلے میں باطل کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں شکلیں ہو سکتی ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پانی کی مثال دی ہے اور یہی دو مثالیں جو ہیں سورت النور کے اندر بھی ذکر ہوئی تھی روشنی کی اور پانی کی پھر ان دونوں کے اندر اندھیرا بھی ہے آگ میں ظلمت ہے جہنم کی آگ بہت تاریخ ہے آگ میں سے اگر نور کا پہلو نکال لیا جائے تو صرف اس میں جنانے کا پہلو باقی بچ جاتا ہے اور ظلمت اور تاریکی اس کے اندر بے تحاشا تاریکی پیدا ہو جاتی ہے سیاہی اور اسی طرح سے جو پانی ہے صورت النور میں آپ نے سنا تھا کہ سمندروں کی جو گہرائیاں ہیں ان کی تاریکی کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی کسی اور طریقے سے اتنی وہ گہری تاریکی ہے اور جیسے کہ فرمایا کہ ظلمات ظلمات بعضها بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها کہ انسان اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو سمندر کی تاریکیوں میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا اتنی ظلمت اور اتنی تاریکی ہے وہاں پر سمندر کے پانیوں کے اندر ان موجوں کے اندر ان کی امواج کی وجہ سے تو پانی کے اندر بھی اگر روشنی کا عنصر ختم کر دیا جائے جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ تاثیر موجود ہے کہ سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی ہے تو پھر پانی کے اندر بھی بے تحاشا تاریکی ہے یہی دو چیزیں بے تحاشا تاریکی اور عذاب کا باعث بن جاتی ہیں اور یہی دو دو چیزیں جو ہیں یہ اہل ایمان کے لیے نور اور حیات اور زندگی کا باعث بن جاتی ہیں ٹھیک جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کو اور اپنے علم کو جو ہے وہ بارش سے مثال دی ہے اور اس کو بارش سے جو ہے وہ تعبیر کیا فرمایا ان من والعلم اصاب الارض کہ میری مثال جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم کا نور دے کر بھیجا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک بارش جو زمین کو پہنچتی ہے تو یہ علم اس کو بارش سے بھی تشویش دی جاتی ہے تو بہرحال واپس آتے ہیں ہم اپنی ان مثالوں کی طرف پہلے ذرا ترجمہ سن لیجئے فرمایا مسلحم کہ مثال ان لوگوں کی ان کی مثال کن کی مثال منافقین کی جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اب ان کی مثال دی جا رہی ہے اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ مثالوں پر غور کرنے سے انسان عالم بن جاتا ہے وہ الا العالمون اللہ فرماتے ہیں کہ علماء ہی اس کو سمجھتے ہیں ان مثالوں کو قرآن کریم کی مثالوں میں بلاغت بے تحاشا ہے تو اس پر غور کرنے سے انسان کے ذہن میں انشراح اور اس کے قلب میں بھی انشراح پیدا ہو جاتا ہے بزن اللہ تعالیٰ تو اس لیے اس پہ غور کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ان دونوں مثالوں پہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ غور کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تاکہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے اس قرآن کے فہم کے لیے اس پہ عمل کرنے کے لیے مساء مثال ان منافقین کی جن کی سولہ صفات پہلے بیان ہوئی ہیں کوئی ان کی سولہ صفات بیان کر سکتا ہے ان آیات مباقی کی روشنی میں جو پہلے گزر چکی ہیں سولہ صفات کا ذکر آپ شروع کریں پڑھنا ذرا کوئی بھی آپ میں سے پہلی آیت جو ہے جہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے پہلی آیت کون سی ہے میں یقول آمنا بمؤمنین ٹھیک ہے بالکل مؤمن نہیں ہے یہ ان میں ایمان منافقین میں بالکل بھی نہیں ہے اور دوسری بات اس سے پہلے یہ کہ اپنے قول زبان سے کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں یعنی ان کے زبان قول ان کا یہ ہوتا ہے آگے چلیے اللہ مخادعہ دوسری صفت ان کی آ گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے شعرون ان میں شعور بالکل نہیں ہے عدم الشعور جی آگے فی قلوبہم مرض ان کے دل مریض ہیں آگے فزادہم اللہ مرض ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون جھوٹ بولتے ہیں کذاب ہوتے ہیں آگے چلیے وَإِذَا قِيدَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فساد کرتے ہیں مفسدون ہیں فی الارض زمین میں فساد دفاع کرتے ہیں قالو انما نحن مسلحون اور جب ان سے کہا جائے فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یعنی تسمیت و فساد اصلاح کہ اپنے فساد کو اصلاح کہتے ہیں اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں یہ بھی ایک صفت ہے ان کی آگے چلیے ولاک اللہ شعرون لیکن اس کا شعور بھی نہیں رکھتے پھر وہی بات جو پہلے آ چکی ہے جی یشرون کے یا لمشر آگے چلیے ہوں انؤمن العقلاء اہل عقل اور علماء اور جو صلحاء ہیں ان کو کم عقل قرار دینا ان کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی صفت ہے آگے چلیے ولاک اللہ علام علم سے بالکل خالی ہیں عاری ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے ٹھیک ہے عدم العلم جی قَالُوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون استحزا مذاق اڑاتے ہیں <clears throat> جی علماء کا اہل ایمان کا جی. الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين تو پھر کیا ہے کہ یہ ہدایت کو بیچتے ہیں گمراہی کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں اور ان کے پاس جو فطری ہدایت ہے یا شرع ہدایت ہے اس کو بیچ دیتے ہیں اور یہ بالکل بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے اما کانو محتدین ہدایت سے بھی بالکل محروم ہے یہ ان کی صفات ہے اب اللہ و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ بات پوری طرح سے ہماری سمجھ میں آ جائے ان کا وصف ان کی کیفیت کیوں سمجھا رہے ہیں اللہ سے مثال کیوں دی جا رہی ہے تاکہ ہم ان کو سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو ان رضائل اور ان صفات سے پاک کریں اپنا محاسبہ کریں اور خود کو ان سے بچا سکیں دوسرا ان منافقین کی پہچان بھی ہو جائے اسلامی معاشرے میں ان منافقین کی پہچان بھی ہو جائے ان کو بھی جان لیں اور تیسرا تو پھر ان کو دعوت دے سکیں تبلیغ بھی کر سکیں ان کی صلاح کرنے کا بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع اور مجال ہے ٹھیک ہے تقریب المعقول مد المحسوس کہ ایک چیز <clears throat> جو انسان کی عقل میں ہوتی ہے انسان سمجھ سکتا ہے اس کو کسی مادی چیز سے حصی چیز سے اس کو تشبیح دے کر تو چیز کو زیادہ قابل فہم بنا دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے مثال مثال ہے ان منافقین کی کیسی کا مسل الدی استوقد نارا اس شخص کی مثال جیسی جس نے آگ جلائی یا اس نے آگ کسی کے ذریعے جلوائی کسی کے ذریعے اس نے آگ جلوائی آگے چلیے فلم اغوات جب روشن کر دیا اس آگ نے ماحول اس کے گرد و پیش کو تو کیا ہوا جو ہی روشن کیا جو ہی روشن کیا اس آگ نے اس کے گرد و پیش کو ذہب اللہ بنورہم اللہ لے گیا ان کا نور وہ اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات بہت سے اندھیروں میں لا وہ نہیں دیکھتے ہیں سمن جی سمن سمن کا مطلب کیا ہے بہرے ہیں بہرے اسم کی جمع سمم بھی سمامن سمم کی بیماری کیا ہے سن نہ سکنا تو سم من یہ سب بہرے ہیں بک من گونگے ہیں اب کم کی جمع ہے اندھے ہیں فہم لا پس وہ نہیں رجوع کرتے نہیں رجوع کریں گے او او کا کیا مطلب ہے یا یعنی ایک مثال تو اللہ سال نے مثال آپ کو دی ہے ایک پہلی مثال المثال الاول اس کے بعد دوسری مثال ہے اور او میں کوئی شک نہیں ہوتا نہیں یعنی اللہ کو شک ہے کہ یہ منافق کی مثال ہے یہ منافق کی مثال ہے تو کچھ لوگ او کو جو ہے وہ شک کا مترادف سمجھ لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے او ہوتا ہے کہ دو اشیاء آپ کو دی گئی ہیں دو چیزیں ہیں ان دونوں میں سے آپ نے ایک کو اختیار کرنا ہے تو شک میں کیا ہوتا ہے شک میں آپ کے پاس دو جانب ہوتے ہیں اور آپ کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں کسی ایک کو ترجیح نہیں دے پاتے آپ کو یہ دونوں برابر کا وہ ایک وزن رکھتی ہیں تو آپ کے دل میں پھر قلق اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ میں کیا کروں وہ شک ہے تو او کا وہاں پر بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن او کا وہاں پر استعمال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ او شک کے لیے ہی جو ہے وہ وضاح کرتا ہے او تنوی کے لیے اس میں اختیار ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا جیسے کہ یہاں پر ہے کہ منافق کی وہ مثال دے دیجئے یا دوسری مثال تو منافقین کی بھی قسمیں ہیں نا اصناف ہیں ابھی انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ پہلی مثال میں ایک قسم کا ذکر ہے دوسرے میں ایک اور قسم کا ذکر او یا سے کیا مراد ہے موسلا دھار بارش کثیر بارش کسیبن اس بارش کی مانند من السماء جو آسمان سے اترنے والی ہے فی ہی اس میں ہے اس اس بارش میں کیا ہے ظلمات کئی قسم کے اندھیرے ہیں وہ راگ اور گرج ہے وہ برق اور چمک ہے یعنی بجلی کی چمک ہے یہ جالون اسوابیا ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو فی آدانہم اپنے کانوں میں وہ ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں من الصواعق کیوں ڈالتے ہیں من الصواعق جو وہ کڑک ہے اور جو چمک ہے یعنی یہاں سواعق جو ہے وہ کی کی جمع ہے بجلیاں جو کڑک دار بجلیاں ہیں جو چمکنے والی ہیں جن میں شدید آواز بھی ہے اور ان میں اس بنا پر خوف بھی ہے ہلاک کر دینے والی ویسے تو یہ ساخ ساک جو ہوتا ہے ایسی آواز جس میں شدت ہو اور تیزی ہو ٹھیک ہے لیکن جب یہ سائقہ بنتی ہے تو سائقہ جو اسم ہے وہ پھر ایسی کڑک یا ایسی آواز کے لیے ہے جو حد سے زیادہ جس کی شدت بڑھ چکی ہو اسی لیے قرآن کریم میں سائقہ اللہ رب العزت کے عذاب کے طور پر ذکر ہوا فن صَاعِقَةً تو کم عَادٍ وَثَمُودٍ ٹھیک ہے تو یہ فرمایا کہ یجعلون اصابعهم فی من من الصواعق یہ کیا ہے علت ہے وجہ کہ انگلیاں اپنی کانوں میں ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں ان کڑک دار بجلیوں کی وجہ سے ان بجلیوں کی خوف سے یعنی اور فرمایا حضر الموت موت کے ڈر سے موت کے خوف سے دو وجوہات ہیں انگلیاں کانوں میں ڈالنے کی دو وجوہات ہیں ٹھیک ہے آگے چلیے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرنے والے ہیں کافروں کو کفار کو محیط بالکافرین بالکا فرین یکلبر یخصف ابسارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو کلما اضاء الحم شوفی جب کبھی وہ ان کے لیے روشن کرتی ہے یہ بجلی ان کے لیے روشن کرتی ہے کیا کچھ بھی جو ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو ان کے اس خوف میں ان کو روشنی مدد دے سکتی ہے تو کیا کرتے ہیں مشوفی وہ چل پڑتے ہیں ویدا اور جب ان کے لیے وہ اندھیرا کرتی ہے قامو کھڑے ہو جاتے ہیں شاء اللہ اور اگر اللہ سبحان و تعالی چاہے لذہب بسمعہم و اب تو لے جائے ان کی سماعت کو اور ان کی نگاہوں کو ان اللہ علا کل قدیر یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والا یہ تو آپ نے ترجمہ سن لیا اب ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے ساتھ چلیے اس کا انتباق کریں اس مثال کو ہم اپلائی کر سکیں فرمایا ان منافقین کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ کو بھڑکایا خود جلایا یا کسی سے کہا کہ مجھے جلا کر دے دو ٹھیک ہے خدا میں طلب کا معنی ہوتا ہے کسی سے طلب کرنا کہ مجھے آگ جلا دو کیونکہ منافق کے پاس خود ایندھن نہیں ہے وہ نور نہیں ہے جس کی بنا پر وہ روشنی حاصل کر سکے اس کے اندر وہ طلب ہی نہیں ہے اس کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے کہ مجھے ایمان مل جائے مجھے ہدایت مل جائے مجھے قرآن سنت کا علم مل جائے تو پھر وہ جب کسی سے کہے گا تو جو اہل ایمان جن کی مجلس میں وہ موجود ہے تو ان کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نا مس الحم کا مثلی سبحان اللہ ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ کی جو اس میں بہت کچھ ہے اس مثال میں بہت کچھ ہے جو ہم جس پر ہم نے غور کرنا ہے اور اختصار بہت ہے اس کو ایجاز بدی کہا جاتا ہے اس میں بے انتہا اختصار اور بے انتہا بلاغت ہے یعنی سمندر بھی کم ہے کہ کہا جائے کہ اس کو کوزے میں بند کر دیا ہے مسلحم کمسلقا نہ نارا پہلی بات تو دیکھیے یہاں پر دو ہیں کاف ایک حرف ہے تشبیہ کا اور مسل یہ دوسرا ہے یہ دو اکٹھے عام طور پہ اس طرح نہیں آیا کرتے جب آتے ہیں تو ایک خاص مقصد کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے ایک شے کو دوسری سے تشبیح دینی ہے تو آپ کا مسل نہیں کہتے اگر مفرت سے مفرت کو تشبیح دے رہے ہیں آپ کے زن کا مسل ٹھیک ہے جب آپ ایک پوری حالت کو ایک پوری حالت سے تشبیح دے رہے ہوتے ہیں ایک پوری کیفیت کو یعنی منافقین کی صرف کسی ایک صفت کو یا کسی ایک جز کی تشبیح نہیں دی جا رہی منافق کی جو مکمل اس کی حالت ہے اس کی ایمانی اس کی زندگی کی جو اس کی جو حالت ہے کیفیت ہے اس پوری حالت کو اس مثال میں بیان کی جانے والی پوری حالت سے تشبیح دی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو پوری حالت کا پوری حالت سے موازنہ ہے تاکہ بات ایک کلیکٹو انڈرسٹینڈنگ آپ کو مل رہی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں نا ایک اس میں یہ حسن ہے یہ تو مسل کے ساتھ مل گیا ہمیں اور کاف جو ہے نا یہ اداد تشبیح میں سے ہے اس میں تشبیہ ہے اگر آپ اس مثال کے انڈیویجول جو اس میں الگ الگ جو مفردات موجود ہیں نا الگ الگ لفظ ہیں ان کو لے کر الگ الگ منافع کی صفات سے تشبیح دینا چاہیں گے وہ بھی ممکن ہے یعنی بحثیت مجموعی مثال کی ایک کافر کی مجموعی حیث سے مثال وہ بھی اپنی جگہ پر آپ کو ایک معنی اور عجیب آپ کو ایک علم دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس مثال میں جو الگ الگ چیزیں موجود ہیں نا کہ نار سے کیا مراد ہے برق سے کیا مراد ہے رات سے کیا مراد ہے بارش سے کیا مراد ہے وہ اگر آپ اس کو الگ الگ اٹھا کر دیکھنا چاہیں کہ منافق کی کس کس چیز سے یہ ملتی ہیں وہ بھی آپ کو ممکن ہے آپ کے لیے تو تشویل مفرت بالمفرت بھی ممکن ہے وہ کاف اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مسل سے جو مکمل حالت ایک پیدا ہوتی ہے نا شخص کی جو بارش میں موجود ہے اور بارش میں کڑک ہے گرج چمک ہے سب چیزیں ہیں اس کی پوری حالت کو دیکھ کر اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں منافع کی پوری حالت سے انفرادی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے یعنی کہ بارش کیا ہے مجموعی حالت وہ بھی ممکن ہے اور وہ مسل سے مل رہی ہے آپ کو کا مسل ایک تو یہ ذہن رکھیے دو جو یہاں پہ چیزیں موجود ہیں اور فرمایا کہ اللہ دی انارا اللہ مفرد ہے لفظ استوقد انارا تو جب اس نے وہ آگ جلا لی آگ بھڑکا لی فرمایا کہ فلما اوا اتما لہو لما حرف وجود وجود لما دو چیزوں کا آپس میں جوڑتا ہے اور ایک شاید جو پہلی چیز ہے جس کو جوڑتا ہے وہ اس کا دوسری سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلی ہے تو دوسری ہے ورنہ نہیں ہے اگر اس کا وجود ہے تو دوسری کا وجود بھی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا فلما ابا اتما ہی وہ آگ روشن کرتی ہے اس کے گرد و پیش کو اب یہ کیا ہوا کہ وہ اغوات وہ ضیا وہ جو آگ جلائی تھی وہ ضیا میں یا میں بدل گئی ٹھیک ہے اب پہلے یہاں پر تھوڑا سا رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ وو اور نور میں کیا فرق ہے نار اور وو میں کیا فرق ہے کہ کیا ملا جلائی آگ تھی مل ہمیں گئی ہے دونوں میں کیا فرق ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ اندھیرے کے بالمقابل جو چیز ہے وہ نور ہے بس وہ اندھیرے کی پہچان کرا دیتا ہے آپ مکمل ایک تاریخ کمرے کے اندر ایک معمولی سا ایک دیا سلائی جلا دیں ایک معمولی سا شولہ جو ٹمٹماتا ہے نا وہ نور ہے جو بتا رہا ہے کہ میرے سوا جو کچھ ہے وہ ظلمت ہے تو بس نور کی تعریف اتنی سی ہے ٹھیک ہوگی بات اور نار میں الف ہے نا واو کی جگہ پر اس میں جلانے کا پہلو ہے نور میں صرف یہ ہے کہ بس اندھیروں کے بالمقابل اور نار میں روشنی بھی ہے ساتھ جلانے کا پہلو بھی ہے الف کے ساتھ اس میں جو شدت ہے تو وہ اسے ظاہر ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ اللہ سبحانہ آپ پر رات ہی رات لے آئی آرائی تو من اللہ من اللہ غیر اگر اللہ سبحان تعالیٰ تم پر قیامت تک رات ہی رات کو پھیلا دے تو کون ہے جو اس رات کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے ضیاء لے آئے یہاں پر ضیاء فرمایا ہے اس لیے کہ سورج نے ختم کرنا ہے نا رات کو چاند تو ختم نہیں کرتا ہے رات کو تو سورج کیا ہے جعل الشمس سورج ضیاء ہے یعنی جو بالکل اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے تو اس نے آگ جلائی جی، شروع میں آگ تھوڑی کسی سے جلوائی اس کے پاس ایندھن تھا اس کے پاس وہ نور تھا خود اس کو طلب ہی نہیں تھی اس آگ کی کسی اور سے اس نے کہا تو جب وہ آگ جلی تھوڑی سی تھی لیکن بعد میں جب وہ کچھ زیادہ ہوئی ما لہو تو جو ہی اس اس نے کے گرد و پیش کو کچھ روشن کیا اللہ اکبر اس نے روشن کیا اس کے گرد و پیش کو اس کے اندر کو کیا نہیں اس کے قلب کو کیا اس کے سینے کو کیا نہیں مومن کی مثال کیا تھی مومن کے نور کی مثال کیا دی تھی آئے تو نور میں الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة مثل قلب المؤمن ابن عباس نے کہا تھا نا مومن کے دل کی مثال اس کے اندر نور جلتا ہے اس کے اندر وہ روشنی موجود ہے لیکن منافق کے ارد گرد میں وہ روشنی ہے اس کے اندر وہ نور نہیں ہے اس کے اندر وہ نور نہیں ہے فلما اضاءت ما حولا اس کو طلب ہی نہیں ہے اس کے اندر تاریکی ہے ظلمت ہے اور وہ بھی جو ہی کچھ روشن ہوا اس کو کچھ نظر آنا شروع ہوا جو ہی لمبا جو ہی اس کا وجود پیدا ہوا اس روشنی کا تو کیا ہوا ذہب اللہ اللہ ان کے نور کو لے گیا سبحان اللہ اللہ ان کے نور کو لے گیا یہ نہیں کہا کہ ذہب اللہ بن اللہ ان کی نار کو لے گیا جی یہاں پہ نور کیوں فرمایا کیونکہ آگ کا اندر دو چیزیں میں آپ کو عرض کیا تھا احراق اور اشراق جلانا اور روشن کرنا تو آگ کا نور چلا جائے پیچھے کیا بچے گا جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے وہ جلانے والی ہوتی ہے لیکن اس میں نور نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے اشراق ختم ہو گیا اللہ ذہب اللہ بنور ہی اگر اللہ فرماتے ہیں بول رہا ہو ذکر تو ضیاء کا ہوا نا کلّہ آواز تو یہ ایسے معلوم ہوتا ہے یہ وہم ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ جو زائد روشنی تھی وہ لے گیا اصل تو نار ہے نا اصل تو نور میں موجود ہے نہیں فرمایا اللہ نور ہی لے گیا جو اصل ہے اندھیرے کے بالمقابل جو اصل جنس ہے وہی وہ لے گیا ہے تو جب اصل ختم ہو گئی تو اس کی زیادتی جو زائد وصف ہے ضیاء والا وہ کہاں سے آئے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نور کا لفظ زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت میں اپنے قرآن کو نور کہا ہدایت کو نور کہا علم کو نور کہا ٹھیک ہے نا یہ تمام چیزیں علم وحی نور ہے تو نور کا لفظ زیادہ مناسب ہے جو بتاتا ہے کہ حقیقت واقعہ کیا ہے حقیقت کیا چیز ان سے کھو گئی ہے اللہ ظلمات اور ان کو چھوڑ دیا بہت سے اندھیروں میں ظلمات جمع ہے کہ مفرد ہے جمع ہے اندھیرے بہت سے ہیں اور نور کتنا تھا مفرت تھا نور ایک ہی ہوتا ہے اور اندھیرے بہت سے کیسے آ گئے یہاں پر اچھا اس میں اس مثال میں رات کا ذکر ہے کوئی بتا سکتا ہے کیسے لفظوں میں نہیں ہے ظاہر سی بات ہے جب ضو کی بات کریں گے روشنی بات کی بات کریں گے کہ روشنی ہو گئی تو اندھیرا تھا تو روشنی کی حاجت محسوس ہوئی نا اگر دن ہے تو پھر زیادہ کیا تصور ہے پھر آگ میں کیا کرنا ہے پھر تو سورج موجود ہے پھر تو دن کی روشنی موجود ہے اب اجاز ہے نا اختصار کے ساتھ اگر اس کے ذرا کیفیت کو اپنے ذہن میں لائیے میں نے تھا کہ پوری حالت کو ایک حالت سے تشویش دی جاتی ہے ایک شخص ہے رات کے اندھیرے میں ہے رات کے اندھیرے میں ہے اس نے معمولی سی آگ جلائی اب اس کو اس تاریخ اندھیرے میں کیونکہ بہت سی ظلمتیں ہیں نا ظلمات بہت سے اندھیروں میں چھوڑ دیا بہت سے اندھیروں میں اس نے آگ جلائی کچھ روشنی حاصل کرنے کے لیے جو ہی وہ روشنی اس قابل ہوئی کہ وہ کچھ نہ کچھ دیکھ سکتا فلما ما حوله ذهب اللہ نے وہ نوری ختم کر دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک روشنی ہونے کے بعد اچانک ختم ہو جائے تو تاریکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اگر آپ تاریکی میں رہیں مسلسل کوشش کرتے رہے کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا اس آپ ہی بن جاتے ہیں لیکن جب آپ کو روشنی کے بعد اچانک چلے جائے تو آپ پہلے سے زیادہ سبحان اللہ بتا رہا کہ ہم فی اللہ نے چھوڑ دیا ان کو اللہ کا چھوڑ دینا ہی عذاب ہے اللہ کا عذاب دینا ان پر اندھیرے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ کا اپنے کسی بندے کو مومن ہو یا کافر ہو اللہ کافر کو بھی دعوت دیتے ہیں منتظر رہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے رجوع کر لے کسی وقت اس کو احساس ہو جائے آ جائے جھک جائے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے ٹھیک ہے وہ رحم الرحمین ہے وہ رحمان ہے کہ جس کو اللہ چھوڑ دے اس کو اللہ نے بھلا دیا ہے اور جس کو اللہ بھلا دے تو وہ ختم ہو گیا ہے کیوں فرمایا کہ لا رون فی ظلمات ترکہم فی ظلمات اندھیروں میں چھوڑ دینا تو کیا کافی نہیں تھا یہ بات بیان کرنے کے لیے کیا وہ اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں نہیں آگے ایک حال ان کا مزید بیان کیا حال مؤکد ہے لا رون وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اب وہ حق نہیں دیکھ سکتے ہیں حق کی پہچان بالکل نہیں کر سکتے ہیں اس حد تک چلے گئے ہیں اس اللہ کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے ترک کرنے کی وجہ سے کہ سمن بہرے ہو چکے ہیں بک من گونگے ہو چکے ہیں اومیون اندھے ہیں فہم لا یرجعون اب وہ کبھی رجوع نہیں کریں گے کبھی رجوع نہیں کریں گے کیوں ذال کبھی ان آمنوا ثم کفرو فتوبی اعلی قلوبهم فهم لا يفقهون اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے پہلے پھر انہوں نے کفر کیا سورہ منافقون تو اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو ایسی مہر جو طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے تو یہ ذکر ہوا تھا پہلے ختم بھی مہر ہے تو بھی بھی ہے کہ اب ان کی طبیعت کے اندر یہ جہالت جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے سم فہم لا الذي نہ نارا ایک سوال ہے آپ سے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مثال دی گئی ہے منافقین کی ٹھیک ہے لیکن مثال جو دی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ بہت سے لوگ آہستہ اللہ دین نہ آ رہا کہ جنہوں نے آگ بڑکائی بات تو جمع کی ہو رہی ہے کہ منافقوں کی مثال مثال دی ہے ایک شخص کی جس نے آگ بڑکائی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہے مفرت لیکن اس میں جمع کا معنی بھی آ جاتا ہے عموم کے ساتھ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر مفرت ہے تو آگے کیوں نہیں مفرت ہے آگے فرمایا ذہب نور و تارا اللہ ان کا نور لے گیا اور ان سب کو چھوڑ دیا اندھیرے میں وہاں پھر جمع ہو گیا بات سمجھ رہے ہیں مسل ان منافقین کی مثال کیا ہے کہ مسلی اس ایک شخص کی اللہ سے آ رہا اس ایک شخص کی جس نے آگ جلائی اور جب نور لے جانے کی بات ہوئی فرمایا کہ اللہ ان سب کا لے گیا نور ان سب کو اندھیروں میں چھوڑ دیا پٹکنے کے لیے وہاں پھر جمع ہو گیا تو یہ کیوں ہے اس پر بھی غور فرمائیے ذرا کیونکہ دیکھیے سب مل کر آگ جلائیں وہ زیادہ ہوتی ہے یا ایک والے شخص کی ظاہر ہے کہ سب مل کر جلائیں گے تو آگ بہت زیادہ ہو جائے گی ان کی آگ بہت کمزور سی ہے بیچاروں کی ان منافقین کے پاس ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی بس یہ سب مل بھی جائیں تصم ج قلوب ہوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم سمجھتے ہو یہ سب اکٹھے ہیں یہ اکٹھے نہیں ہیں ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں یہ بکھرے ہوئے ہیں اکٹھے مل کے مل کے بھی آ جائیں تو ان کی جمعیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کا نور بڑھنے نہیں لگا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ ایک شخص کا جو ظلمت ہے اور اس کی جو تھوڑا بہت اس کے پاس جو نور ہے بس وہی ان سب کی مثال اور مثال میں چونکہ تشبیح دی جا رہی ہے تو تشبیح ایک شخص کی دینا بھی کافی ہوتی ہے حالت بیان کرنی ہے نا اور وہ حالت منتبک ہوتی ہے بے شمار لوگوں پر ایک بار اور دوسری بات یہ کہ جب فرمایا کہ اضحب اللہ بن کا ہم تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ بن بنور ہی و کا ہو کہ اللہ اس ایک شخص کا نور لے گیا یا اس ایک شخص کو جو ہے اندھیروں میں چھوڑ دیا نہیں اللہ بنور اب یہ اس کو انتباہ کیا ہے حقیقی صورت حال کے اوپر کہ جتنے منافقین موجود ہیں قیامت تک کے لیے یا یہاں پر جو پہلا مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے فرمایا یہاں پر جمع کا سیکھا ہے یہ سمجھ لو کہ سب کا نور چلا گیا ہے یہ وہم نہ ہو کہ کسی ایک آ گیا ہے نہیں سب کا نور ہے سب اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کیونکہ یہ مثال صرف ایک خیالی مثال نہیں ایک خیالی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقی چیز ہے سم بک من یرجعون اللہ اکبر پھر اس کے اندر ایک چیز اور ہے جو آپ کی توجہ چاہتی ہے فرمایا ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کا نور لے گیا یہ زہابا کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی کے اندر اگر آپ بول رہے وہ چلا گیا چلا گیا اور کسی شہر کو دور کر دینا کسی سے اس کے لیے اذہب آتا ہے اذہب اللہ نور اذہب اللہ نور اللہ نے ان کا نور دور کر دیا اللہ نے ان کا نور ہٹا دیا ان سے لیکن یہاں پہ ادہبا نہیں فرمایا ذہب اللہ بینور بعد ساتھ اس کو متعدی کیا گیا ہے اللہ ان کا نور چلا لے کر چلا گیا اس میں ایک معنی ہے جس میں زیادہ بلاغت ہے اس کی مثال اردو میں آپ یوں لیجئے آپ کہتے ہیں نا میں اسے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا بھیج دوں گا اور گھر تک چھوڑ کر آؤں گا کیا مطلب ہے دونوں میں فرق ہے آپ نے یہاں سے کسی کو روانہ کر دیا یا کسی کو جو بھی آپ نے دودکار دیا جو بھی آپ کا مفہوم ہے بات کا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جب آپ خود آپ ایک معاملے کی نگرانی لیتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں قدم بے قدم یہاں تک کہ منزل تک پہنچا کر پھر چھوڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسر نہیں رہے گی باقی لوٹنے کی اس میں تیقن ہوتا ہے کہ سو فیصد وہ شخص دور کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو چیز لے جائی گئی تھی وہ چلی گئی ایسے ہی ہے ذہب اللہ بنورہم اللہ لے گیا ہے ان کا لے کر چلا گیا ہے ان کا نور اور اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ صرف افسانی باتیں ہیں تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ بغور کیجئے صحیح مسلم کی روایت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو الامم عثا وما ہے تعبد الاول فالاول کہ امتوں کو قیامت کے روز جو ہے وہ بلایا جائے گا اپنے معبودوں سمیت پکارا جائے گا جو جس کی عبادت کیا کرتا تھا نا دنیا میں اس امت کو اپنے معبود کے ساتھ پکارا جائے گا جب وہ آ جائیں گے ثم ياتينا گنا بعد ذلك تو اس کے بعد پھر ہمارے رب تعالی آئیں گے اصل پہ بات یہ ہے کہ پھر وہ اپنے معبودوں کے ساتھ دون اللہ حسب جہنم واردون قرآن میں آتا ہے کہ جو اس کا معبود ہوگا نا غیر اللہ وہ اس کے سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا پیچھے بچ جائیں گے وہ جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے اور وہ دو گروہ ہیں ایک مؤمنون اور دوسرے منافقون یہ دو بچ جائیں ٹھیک ہے یہ دو بچ جائیں گے سب میں اکینا رب و ناخ پھر اس کے بعد اللہ سبحان و تعالیٰ آئے گا ہمارا رب آئے گا فیقول من تنتظرون اور پوچھے گا کہ تم کس کا انتظار کرتے ہو وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں تو اللہ فرمائیں گے انا رب میں تمہارا رب ہوں تو کہیں گے حتح علیک ہم آپ کو دیکھیں گے پہلے پھر ہمیں اس کو مانیں گے کہ آپ ہی ہیں تو فیتج اللہ الحمد حق تو اللہ اپنا آپ ظاہر فرمائیں گے اور مسکرائیں گے اور فرمایا کہ قول فیم قبیم ویبیون اللہ ان کو لے کر چلیں گے اور وہ سب اللہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے اس کی اتباع کریں گے کون کون چلیں گے اس میں مومن اور منافق یہ دونوں گروہ چل رہے ہیں یہاں تک کہ یہ کہاں پہنچ جائیں گے جسر جہنم پولیس رات تک پہنچ جائیں گے اور وہ پل جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے ظلمات میں ڈوبا ہوا ہے جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے جس لیے جہن کلالیب و حسک اس پہ آنکڑے ہیں کنڈے ہیں کانٹے ہیں پکڑنے والے جب وہاں پر پہنچ جائیں گے فرمایا کہ ثم ثم نور المنافقین المؤمنون وہاں پر اللہ مومنوں کا نور ختم کر دے گا منافقوں کا نور ختم کر دے گا بجھا دیا جائے گا اور مومنوں کا نور جو ہے اس کی روشنی میں وہ اس پل کو پار کر جائیں گے سبحان اللہ اللہ بنورہم جو آج دنیا میں اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتی ہے جو ہمیں خیالی معلوم ہوتا ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ جی سب کچھ آپ کے سامنے حقیقت ایک مجسم شکل میں آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ ایسے ایسے ہوتا ہے لہب اللہ بنور آپ نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیسا توافق ہے اور کیسی تفسیر ہے سبحان اللہ اگر یہ آپ نہ فرماتے تو ہمیں کبھی بھی ذہب اللہ بنورہم کے سمجھنا کہ آخر اللہ نے اذہب اللہ نورہم کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کا نور دور کر دیا نہیں ذہب اللہ وہ لے کر چلا گیا وہ نور ان کو ملے گا بظاہر وہ ہوگا کس کا نور ہوگا اہل ایمان کا نور اور اس نور کی روشنی میں وہ چلیں گے لیکن جب ان کو اس کی ضرورت ہوگی تب وہ نور جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا ذہب اللہ چلے اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں کچھ میری طبیعت اتنی بہتر نہیں ان انشاءاللہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم دونوں ختم کریں گے کل انشاءاللہ پھر ہم دوسری مثال اور وہ بھی بڑی بلیغ مثال ہے انشاءاللہ اس کو ہم بیزن اللہ تعالیٰ کو پڑھیں گے تعالیٰ توفیق وصلی اللہ تعالیٰ جناب محمد